واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پوری قوت کے ساتھ تھام لو اور سنو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم کرنے کے نہیں اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری بات کا حکم دیتا ہے اس سے بھی بڑا ان کا اعناد اور نفس پرستی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہیبت پیدا کرنے کے لیے تور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا اور ان سے کہا کہ تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس میں موجود عوامر و نواحی کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری بات سن لی اور تمہارے حکم کی نافرمانی کی اس آیت کی تفسیر اسی صورت کی آیات ترسٹھ چونسٹھ میں گزر چکی ہے ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی اس میں انتہائی درجے کا مبالغہ ہے کہ ان کے کفر و عناد کی ایک سزا اللہ نے ان کو یہ دی کہ بچھڑے کی محبت ان کی گھٹی میں پڑ گئی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری بات کا حکم دیتا ہے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دعوے ایمان پر نقد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارا ایمان انہی برے کاموں کا حکم دیتا ہے جو تم کرتے آ رہے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری باتوں کا حکم دیتا ہے اس میں یہود کے ایمان کی نفی ہے اس لیے کہ ایمان اعمال قبیحہ کا حکم نہیں دیتا